تو ہم ہاں سیرا عام ہی ہے اور اس میں جیسے حضرت خانوی علیہ الحماع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شخص سے نفرت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ کہیں فلاں شخص برا ہے اس وجہ سے کہ وہ فلاں شخص ہے کسی شخص سے نفرت ہوگی اس کی صفات کی وجہ سے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مذمت قرآن مجید میں سوائے ایک آدھ جگہ یعنی ابو الہب کا نام ایک جگہ ہے اور کس کا نام ہے ابو جہل کا ولی جب کسی کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے صفات پر تنقید بھی کی ہے مذمت فرمائی ہے تو وہ صفات جس درجے میں جس میں پائی جائیں گی اسی درجے میں وہ شخص ان آیات کا مخاطب اور یا تو مضموم ہو جائے گا یا مقدو ہو جائے گا اگر وہ آیات اچھی صفات ہیں تو پھر وہ شخص اسی درجے میں محمود ہوگا جس درجے میں وہ صفات اس کے اندر پائی گئیں اور اگر وہ برا آدمی ہے تو اسی درجے میں تو طلّہ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کامل درجے میں تو اس کا انتباق اسی شخص پہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھا اور اس نے یہ کام کیا باقی جس درجے میں جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ اسی درجے کا مخاطب ہوگا اور یہ اصول بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جب آپ نے فرمایا کنہ فيه فيه فيه كان كان كان منافقا خالصا ومن خصلة من النفاق خصلة من النفاق اب آپ کیا بتا رہے ہیں گویا کبھی انسان تینتیس فیصد منافق بھی ہو سکتا ہے اگر چار آپ شفاپ لے لیں منافقین کے تو پچیس فیصد ہے پچاس فیصد ہے پچہتر فیصد ہے سو فیصد ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے پر یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں شخص اس آیت کا پچیس فیصد مخاطب ہے اس لیے کہ اس میں یہ صفات پچیس فیصد میں پائی جاتی ہے بات واضح پیچھے کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَ اور وہی ہے قصہ یہ ہے اور یہ آپ جان چکے ہیں کہ انہو اصل میں تو یونب کا مفول ہے یعنی یہ بات اسے نہیں بتائی گئی جو پرانے صحیفوں میں بھی تھی اور اس میں بھی ہے کہ اللہ ہی رب الشعرا ہے اور شعرا جو ہے وہ ستارہ ہے جس کی عبادت کی جاتی تھی تو فرمایا جس کی تم عبادت کرتے ہو النجم الذي تعبدونه الله هو ربه ايضا وانه هو حسر وانه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولى یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بعض علماء نے کہا انہ میں ضمیر شان بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہ ہو یعنی انہ کا اسم ہو یعنی ان اللہ سبحانہ و تعالی کو کہ آگے الگ سے ضمیر نہیں آ رہی نا وہ انہ اہلک عادن الاولى اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں انہ اس کا اسم ضمیر شان ہی ہے تو پھر اہلکہ میں ضمیر پیچھے لے کر سمجھ جائیں یعنی ان والشأن الله الله کو کہتے ہیں اچھا پہلے آپ دیکھ رہے ہیں تو اجمی نام لیکن عاد عاد سلاسی ہے ساکن الوسط سلاسی ہے ساکن الوسط ہے لہذا اجمی نام اور مونس نام ہونے کے باوجود کیونکہ قبیلے کا نام ہے پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے لِأَنَّهُ ثُلَاثِيٌ سَاكِنُ الْوَسَطِ سَاكِنُ الْوَسَطِ ٹھیک ہے اور پھر آگے ملانا تھا آدن الاولا تو ملانے کی وجہ سے وہ نیچے نون آگے آدن نل اولا تنوین اور الف لام کو ملانے کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کو آد اولا کیوں کہا علماء کی اکثریت اس بات پر ہے کہ آدن الاولا اصل میں سمود کے مقابلے میں ہے کیونکہ سمود اصلاً انہی لوگوں کی نسل ہے جو سیدنا حود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے تھے اور جا کر آباد ہو گئے تھے تو پھر انہی میں بعد میں سیدنا صالح علیہ السلام کی بےسط ہوئی ہے تو لہذا سمود کو آدھے ثانی بھی کہتے ہیں سمود کو کیا کہتے ہیں آدھے ثانی اور آدھ کو آدھے اولا بھی کہتے ہیں تو لہذا یہاں کیا فرمایا آد الاولا ٹھیک دوسری رائے یہ ہے کہ آدن الاولا سے مراد ہے ال یعنی مطلقاً سے مراد یہ ہے آدن الاولى ای الذین کانو فی الزمن الاول فی الزمن القدیم جدا سمجھا رہی بہت پرانا ہے آدن الاولى لہذا آج جو قوم گزری ہے وہ بہت پرانی قوم ہے کیونکہ قوم نو قوم عاد قوم سمود قوم عاد ان سے پہلے ہے سمود سے یہ تین اقوام ایسی ہیں جن کے بعد ایک لمبا عرصہ تاریخ کا ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ قوم نو قوم عاد قوم ثبوت کے بعد کس کا ذکر کرتے ہیں ڈائریکٹ بیچ میں سارا کچھ حذف کر کے ابراہیم علیہ السلام تو بیچ میں کیا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو کہا کہ عاد الاولا سے گویا بتایا جا رہا ہے العاد الذین کانوا لیس قبل ابراہیم بزمن یسیر بل کانوا قبله فی الزمن الماضی السحیق ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس سے مراد ہے عاد الاولا ای عاد الذین کانوا فی الزمن الاول اس لیے ان کو آدھے اولا کہا گیا یہ بھی ایک رائے ہو ہو ہو سکتی ہے ہے ہے ہے لیکن اکثر اہل علم کیا کہہ رہے ہیں کہ الاولا سمود کے کے مقابلے میں بات وَأَنَّهُ أَهْلَكَ یعنی أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى یعنی فَمَا فَمَا أَبْقَى أَبْقَى أَحَدًا أَحَدًا مِنْهُمَا منہم بھی بھی سکتا سکتا منہما منہما کس من الثمودی والعادی فَلَمْ يُبْقِ مِنْهُمْ بَلْ أَهْلَكَهُمْ كُلَّهُمْ ٹھیک یہ مراد وقوم نوح من قبل ٹھیک ہے یعنی اہلک قوم نوح من قبل تو مبنی علی الذمہ ہے اس لیے کہ اس کے بعد مضاف الیہ محذوف ہے یعنی من قبل عاد و ثمود من قبل عاد و ثمود فاهلك الله قوم نوح وقوم نوح كانوا قبل عاد و ثمود فليس كذلك فهؤلاء الاقوام متتالیہ فی الزمن یہ تینوں زمن میں متتالی ہیں کیوں اس لیے کہ جب آپ سورہ سوراف میں پڑھیں گے تو قوم عاد کہتی ہے والذی حضرت ان سے کہتے ہیں خلفاء من بعد قوم نوح اور قوم سود ثبوت کو حضرت صالح کہتے ہیں خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تو پتہ چلا کہ یہ قوم ایک ساتھ ہیں یہ قوم ایک ساتھ آئی ہیں کچھ کچھ عرصے بعد اور سب ایک دوسرے کو جانتے تھے اور کہہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں آج کے بعد زمین میں تمکن دیا وہ آج کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں قوم نو کے بعد زمین میں تمکن دیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ترتیب ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ سورہ فرقان میں کہا وقرونا بین ذالک کثیرا قرونا کثیرا بین ذالک وانتم لا تعرفون هذه القرون فهذا هو التاریخ المجهول لا نعرفو یعنی انسانی تاریخ کتنا پیچھے جاتی ہے جو عاشوری اور کلدانی اور یہ جو تہذیب ہے جس کو سب سے پرانی تہذیب سمجھا جاتا ہے چھ ہزار سال قبل مسیح یعنی زیادہ سے زیادہ پیچھے لے کے جاتے ہیں جس کو تاریخ آپ کو بتاتے ہیں کہ تاریخ ہے وہ چھ ہزار سال قبل مسیح اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کوئی آئرن ایج ہے کوئی وہ جو پتھر والی ایج ہے اس کے بعد اتنی کون سی ایج ہے یہ یہ سب فضول بات ہے انڈین فضول بات ہے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہو سکتا ہے کہ یہ زوال کے بعد کے ادوار ہیں یعنی انسانی تہذیب کسی عروج پر پہنچی ہو جیسے قوم عاد کے زمانے میں پہنچی اور پھر زوال کا شکار ہوئی ہو تو ان کی تاریخ شروع زوال سے ہو رہی ہے پھر زوال سے یہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان اصل میں ترقی پذیر جانور ہے اس نے لباس بھی نہیں پہنتا تھا پھر لباس پہننا شروع کیا شادی کا ادارہ بھی نہیں تھا شادی کا ادارہ بنایا یہ کیا وہ کیا یوں ہی بیان کرتے ہیں نا تو ان کے ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے اور كان عنده لباس وکان عندهم مؤسسه الزواج شادی کا انسٹیٹیوشن بھی تھا سارا کچھ تھا تو وہ بالکل فضول باتیں ہیں وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ آپ کو کیا بتائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے توحید بھی آہستہ آہستہ فتح ترین سے کیا رہے آپ کو حالانکہ کئی مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں کمپیریٹو ریلیجن میں اس میں بتاتے ہیں مذہب کیسے شروع ہوتا ہے یعنی مذہب کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اس میں فضول باتیں کرتے ہیں مذہب کی ابتدا ہوتی ہے انسان دیکھتا ہے کہ وہ کمزور ہے کمزور ہے اور مختلف قوتیں جو ہیں وہ کائنات میں عمل پذیر ہیں تو وہ کمزوری کی وجہ سے قوتوں کی عبادت شروع کر دیتا ہے کبھی اس نے کہا ہوا اصل ہے کبھی اس نے کہا آگ اصل ہے کبھی اس نے کہا سورج اصل ہے کبھی اس نے کہا یہ اصل ہے اس نے آہستہ سے ان کی عبادت شروع کی پھر اس نے دیکھا کہ نہیں یہ چیزیں سمٹتی چلی گئیں اس نے کہا کہ ہوا بھی کچھ نہیں ہے پانی بھی کچھ نہیں اصل آگ ہے پھر اس نے کہا آگ بھی کچھ نہیں اصل تو روشنی کا مزدور ایسا ایسا وہ سورج کی عبادت پہ آیا اور چاند کی پھر ایسا ایسا کرتے کرتے اس نے کہا کہ سب کا مزدور ایک ہے وہ خدا ہے ٹھیک ہے تو یہ ترقی ہے جو ہو رہی ہے یہ ایسا تو ہمارے یہاں کچھ نہیں لیکن بتاتے ہیں ایسے یعنی نشأت الادیان کیف نشأت الادیان بهذه الطریقہ تنشأ الادیان لا الادیان ما تنشأ بهذه الطریقہ الدین نزل من عند اللہ سبحانه وتعالی ثم یأتی الانحراف في الدین والتحریف علیہ وسلم یہ ہمارا بالکل اپوزیٹ ہے انسان کامل نازل ہوا ہے تنزل آتا ہے کہہ رہے انسان ناقص ہے تنزل کے ذریعے کامل ہو ترقی کے ذریعے کامل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں نا بدلتی بھی جا رہی ہیں اور کچھ لوگ کر رہے ہیں لیکن مین اسٹریم میں نہیں ہے اور اس لیے ان کی باتیں یہ کر رہے ہوں گے بے شک لیکن میں تو یعنی بایولوجی کی سطح پہ نہیں بتا رہا تو یہ جو فلسفہ ہے اس کا جس کو آپ فلسفیانہ سطح پہ کہتے ہیں وہ یوں ہی سمجھا جاتا ہے یعنی اس میں تاریخ کو یوں بتاتے ہیں تاریخ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف سفر کر رہی ہے اوپر کی طرف سفر کرنے کا مطلب ہے انسان ترقی کر رہا ہے ابھی بھی ترقی کر رہا ہے اس کے خیال میں یعنی آپ کو کیا بتائیں گے اسی لیے ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے ڈاکٹر حافظ عبداللہ کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ آپ کی تہذیب کی تعریفیں بھی کریں گے بڑی اچھی تہذیب ہے آپ کی مسلمانوں نے بڑا کام کیا لیکن چونکہ ان کے ہاں تاریخ کا ایک خاص تصور ہے تو وہ کہیں گے ماضی کی شاید ماضی میں جس وقت ہی بڑی اچھی شاید تھی اب انسان آگے نکل گیا بس تو وہ تعریف بھی کریں گے نا تو وہ تعریف اس لیے نہیں کریں گے اسلام بڑا اچھا ہے ابھی ہونا چاہیے ماضی کی ایک جیسے آپ کبھی جائیں کسی میوزیم میں بڑی زبردست چیز دیکھیں آپ کہیں کیا بات ہے اس زمانے میں انہوں نے یہ بنا لی تھی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کہیں یہی اس زمانے میں ہم یوز کریں گے اس زمانے میں تو کارآمد نہیں ہے تو میوزیم میں رکھ کے وہ دیکھتے ہیں دھیان کو اور کئی دفعہ بڑی تعریف بھی کرتے ہیں کہ تہذیب جو ہے کیا اسلامی تہذیب تھی اور کیا اچھا اس نے بڑے ترقی کی ہے لیکن اس کا قتل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت کی تہذیب سے اسے افضل سمجھ جائے بلکہ وہ تو کہتے ہیں ترقی کا سفر پیچھے رہ گئی وہ بڑا اچھا کیا اس نے یعنی اس نے بہت سی کنٹریبیوشنس کی ہیں ویسٹرن سویلائزیشن میں اور ہم اس کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں یعنی اچھا کام کیا تم نے ٹھیک ہے لیکن اب اس کی اصل ترقی شدہ حالت کون سی وہ ہماری تہذیب ہے یہ جو تصور ہے نا یہ بالکل برعکس ہے جو ہمیں مثال کے طور پہ احادیث میں بتایا گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفس محمد لا زمان والذی شر شرم ہمیں کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی معراج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سے جیسے جیسے زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہا ہے انسان زوال پذیر جی ہے یہی بتایا گیا ہمارا کیا خیال ہے انسان ترقی کر رہا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے اوپر کہاں جا رہا ہے یعنی رسول اللہ سے اوپر جا رہا ہے رسول اللہ انسان کامل تھے انسان کامل تھے اس کے بعد سے زوال جو زمانہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے وہ اتنا ہی نافذ ہے ہم ناقص ترین زمانے میں ہیں کیونکہ ہم اس وقت سب سے دور ہیں ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی نسبت سے ہم افضل زمانے میں ہیں لیکن اس وقت چونکہ ہمارا زمانہ چل رہا ہے تو ہمارا زمانہ تو اس حدیث کے مطابق شر انہ ہے جی رضوان صاحب آپ بتائیے جی، کے حوالے سے بدلتے جا رہے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ پانچ ہزار انسان کی یعنی نہیں یہ تو کبھی بھی نہیں تھا یہ تو اصل میں سائنس نے کبھی بھی نہیں مانا پانچ چھ ہزار سال والی بات جی جی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سائیکلز ہیں نیچر میں نا اور اس سے ہمارے سے بھی زیادہ جدید تہذیبیں گزر چکی ہیں ہاں بالکل یہ لیکن آپ نے پھر بھی ان کی بات نہیں ماننی ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ پھر بھی اپنے نتیجے میں سائیکلز ہیں سائیکل ہو سکتا ہے آپ کو بتائیں تو چلتا رہے گا یہ سلسلہ اس طرح تہذیبیں آتی ہیں دیوال میں ختم ہو جاتی ہیں پھر نہیں آتی نہیں ہمارے یہاں اس طرح بھی کوئی نہیں ہمارے یہاں تو تاریخ شروع ہوئی ہے ایک سرٹن پوائنٹ پہ اور اس میں کوئی سرٹن ورکرز نہیں ہے اور تہذیب اصلاً آپ یوں کہیں کہ تہذیب نام ہے وہی سے جڑنے کا ٹھیک ہے اور جہالت اور جاہلیت وہی یہ تو ان کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارا تصور اصل میں بالکل اور ہے یعنی اس کا کوئی لگن نہیں کھاتا ان کے تصور سے ہمارا تصور کیا ہے اگر آپ تاریخ دیکھتے ہیں انبیاء کے ارد گرد ہے اصل مسئلہ انبیاء بھیجے گئے ہیں انبیاء آئے ہیں انہوں نے ان کے یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں یعنی قرآن کا سارا تاریخ کا فلسفہ انبیاء کے ارد گرد ہے کہ نہیں ان کے یہاں کوئی نامی کوئی وجود ہی کوئی نہیں لہذا ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں اس طرح کے نظریات سے ہم اور بالکل بدل لیں گے صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں کم از کم اتنا پتا ہونا چاہیے بدل لیں گے جیسے سے بات ہیں کہیں گے نہیں ہم کچھ ایسی تحقیقات آ گئی ہیں اس سے پتا چل رہا ہے کہ نہیں وہ جو ہم جس کو آئرن ایج یا اسٹون ایج کہتے تھے اس سے پہلے ایک ایج گزر چکی تھی ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے تمہاری باتیں پہلے بھی نہیں ماننی تھی ہم ابھی بھی نہیں مانیں گے ہم اپنی باتیں مانیں گے لیکن کم از کم ہمیں تمہاری باتوں کی تبدیلی سے یہی پتہ چلتا جا رہا ہے کہ تم لوگ بدلتے رہتے ہو بس ماں رہا ہمیں قرار ما لها من قرار مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ٹھیک ہے تو کلمہ خبیثہ ہے کیا ليس لها قرار يتغير او تتغير في كل زمان ومكان ولذلك الفلسفات كلها تتغير فلسفة هذا الزمان لن تكون فلسفة الزمان القادم أليس كذلك؟ ستتغير أما الأنبياء وما جاءوا به فإنه لا يتغير لأنه كلمة طيبة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فكلمة الطيبة هي القول الثابت الذي لا يتغير لأن الحق واحد وهو غير متغير حق نہیں بدلتا باطل بدلتا رہتا ہے تو باطل کے تغیر سے عبرت حاصل کرنی چاہیے باطل کے تغیر سے آپ عبرت یہ حاصل کریں گے کہ اپنا دل اگر آپ نے باطل فلسفوں سے جوڑ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مستقل ایک فلکس چینج کی حالت میں ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں اطمینان کی کوئی کیفیت نہیں وہ صرف وہی میں ہے جو رسول لے کر آتے ہیں وہ بات الحق ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن کیا کریں اب غلبہ ہے ان کا تو ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی لیکن ان کو کئی دفعہ آ بھی جاتی ہے جو بےچارے اس سمندر میں ڈوب کے نکل کر آتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں نہ کہیں جہاں میں کیا ہے جی اماں ملی جو ملی ملی تو کہاں آگے ڈاکٹر شفیق صاحب کا سننا چاہ رہے ہیں وہ ابھی ہم اقبال کا شہری بول رہے تھے تو ڈاکٹر شفیق صاحب کی حاضری ہو گئی ہاں جی شفیق صاحب فرمائیے کیا شعر ہے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی

اچھا۔, اچھا وہ اسٹیبلشڈ سائنٹسٹ ہے یا وہ اسی طرح کا ہے ڈیوڈ آئی کے والا کیا ہے جیولوجسٹ اچھا سائنٹسٹ نہیں اس طرح یعنی بہر وہ طبقات الارض پر اس نے جب غور کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایکسپلوژن ہوا ہو جس کو آپ وولکینک ایکسپلوژن کہیں یا کچھ اور اس طرح کا ہو بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے اشارے بھی ملتے ہیں ان کی کتابوں میں یہاں پہ یہ میرا گھر وہ دس بارہ ہزار سال سے زیادہ پرانا ہو دھماکہ کوئی بریدس قیاس نہیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہو سکتا ہے لیکن بہرحال وہ سائنٹسٹ کی بات پر کوئی اہل علم گفتگو کریں جو اس فیلڈ میں ماہر ہو تو وہ بتائیں گے یہ بھونگیاں مار کئی دفعہ وہ بھی بھونگی مار رہے ہوتے ہیں ایسے پھر پتہ چلے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا ہلاک کیوں کیا ان سب کو انہم کانوہم اظلم و اطفاق یعنی یہ جملہ بغیر اس کے آ رہا ہے نا حرف وہ عطف کے یہ یہ جملہ ہے ہے یعنی لماذا اہلکنا ظالمین و و طاغین مراد ہم اظلم اطغا اظلم و اطغا کیا مطلب لیا گیا اس کا پار نہیں کہا کہ اظلم و اطغا جو افل افلطفیل ہے وہ للمبالغہ ہے بس یعنی اظلم و اطغا یعنی شدید الظلم و شدید اور بعض نے یہ کہا کہ یہ اپنی حقیقت پہ ہے افر و تفضیل کبھی اپنی حقیقت پہ بھی ہوتا ہے یعنی جو بعد میں آنے والی جتنی اقوام ہے سب سے زیادہ یہ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے تمہیں وہ تو دیا نہیں جو ان کو دیا تھا مک اس کا مطلب جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں نا تہذیبیں اپنی عروج کو کبھی پہنچی ہوں پہنچی سکتی ہیں اللہ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں وہ کچھ دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا ٹھیک ہے کہ بارہا کہتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ ایسی ایسی عمارتیں اور یہ سہول اور قصور اور یہ سارا کچھ بناتے تھے ٹھیک ہے کہ نہیں اور ان کے قد اتنے لمبے لمبے تھے وہ عید بتشتم ان کے بارے میں کیا کہا آپ کے بارے میں وہ بتشتم بتشتم جباری ٹھیک ہے اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ لم البلاد لم يخلق مثلها فی البلاد تو یہ سارے کچھ بھی ہوا ہے نا تو لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا ظلم اور تغیان ویسے ان کے مقابلے میں بھی نہیں ہے وہ تم سے بھی زیادہ شدید القوا تھے لہذا آج نے کیا کہا وہ اما عاد الفستقبر فی العبد بغیر الحق وقال من اشد منا قوا من اشد منا قوا یعنی اتنا گھمنڈ تھا انہیں اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے ممکن وہ کرامت ابھی بھی کرامت کے ذریعے آپ اللہ میاں کچھ کسی آپ کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دیں اگر تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ٹیکنالوجی کوئی نہیں ظاہر ہوئی علم کون سا کتاب کے اندر وہ تو اچھا ویسے وہ جو حضرت سلیمان کے دربار میں تھے نا صاحب جی۔ جو لے کر آئے تھے وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے اور یہی صحیح تر رہا ہے باقی ساری اسرائیلی روایات ہیں امام راضی علیہ الرحمٰ نے اسی کو ترجیح دی سمجھا اور یہ بڑی قبی رہا ہے خود یعنی سعید اللہ سلیمان ابھی اب کبھی وہاں پہنچے سور نمل ہے نا وہ نمل ہے تو قول الدی عندہ علم من الکتاب کہا وہ شخص جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا اچھا پہلے کیا ہوا پہلے یہ ہوا کہ جب وہ ملکہ بلقیس جو خط خط نہیں وہاں گئے حدود واپس آئے اور یہ سارا کچھ اور پھر حضرت سلیمان نے ان کو دھمکی دی خبردار اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی ہے قصہ کہ وہ آ رہی ہے اب تو اب انہوں نے کیا کہا قَبْلَ قبل مسلم مُسْلِمِينَ

دیکھو تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری میری بادشاہی ہے تمہارے اوپر قائم ہے جنوں کے اوپر یہ سب کرتے ہیں کام جو ہے وہ تو حضرت کون لے کر آئے گا سب سے طاقتور وہاں جو جن بیٹھا ہوا تھا نا اس نے کہا میں لے کر آؤں گا اور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے حاضر ہوگا قبل ان من مقامک کا مطلب ہے قبل ان مجلس ٹھیک ہے اب کہا کس نے قول الذي عنده اب سیدنا سلیمان نے کہا دیکھو اے جن میں تو تمہارے پاس اس سے پہلے بھی جا سکتا ہوں تم کہہ رہے ہو قبل ان تقوم من مقام قول الذي عنده علم من الكتاب سیدنا امام دادی فرماتے ہیں اي رجل يكون عنده علم من الكتاب اكثر من النبي في زمانه ہو سکتا ہے کتاب کا علم اس کے پاس ہے اور نبی نبی کے پاس نہیں ہے وہ علم اگر وہ کتاب کا علم ہے کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے تورات اور آپ دوسری جگہ بھی دیکھیں علماء یہود کے لیے بھی علم علم الکتاب کا لفظ آیا کہ نہیں نہیں نہیں تورات تو گزر چکی نا اصل کتاب تورات تھی سیدنا سلیمان سے بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں کیونکہ وہ جو کتاب تھی وہ کون سی کتاب ہے وہ تورات ہے لہذا قرآن مجید میں جیسے کہتے ہیں یوفسر بابو بابن کیا کیا قول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب من الذی کہا عبداللہ ابن سلام یہ ہم فصیل کا کہتے ہیں علم علم علم علم ابن السلام عالما قبل ان سمجھا رہی جی؟ تو یہاں بھی من من سے مراد کیا ہونی چاہیے فمن اعلم بعلم سلیمان علیہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا اچھا تم اتنی دیر میں لاؤ گے قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به اتيك میں خطاب کس سے اب ہوا ايها الجن انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يعني اقل من طرفه عين فلما راه مستقرا عنده جب وہ فورن لے آ کے دکھا دیا انہوں نے تو اب انہوں نے کہا دیکھو میرا کمال نہیں قال هذا من فضل ربي سمجھا لی یعنی آیات جو چلی جاتی ہے فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی اشکر ام اکفر اچھا یہ بھی نہیں اب کوئی اور لے کے آیا ہوتا تو کہا جاتا ہے یعنی یعنی انا اشکر ثم هذا من فضل ربی لا وہ سب کو کہہ رہے ہیں تو معجزہ ہے ہے اللہ نے ظاہر کیا هذا من فضل ومن ومن قال لها عرشها اچھا جو دوسری عیسائی روایت ان میں ایک صحابہ جن کے نام ہے آصف ابن بخشیہ آصف ابن برقی اب ان کے پاس کوئی اس میں اعظم کا علم تھا ان کے پاس فلاں علم تھا ان کے پاس فلاں ہوگا لیکن قرآن مجید میں کوئی اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح صنعت سے مروی ہے ساری روایات اسرائیلی آصف ابن برقی والی ہاں،, ہاں بالکل جڑ جاتا میں نے ایک دفعہ دورہ درج میں قرآن میں بیان کیا تو اس وقت ایک صاحب موجود تھے اور وہ عالم عالم تھے وہ تو میں نے یہ رائے بیان کی کہ امام راضی علیہ الرحمہ کی یہ رائے ہے تو بعد میں انہوں نے کہا کہ کبھی غور نہیں کیا لیکن جب آپ غور کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ایسے ہی ہونے چاہیے یعنی کیونکہ وہ مشہور ہے اسرائیلی روایت کہ آصف ابن برقیہ نامی ایک صاحب ہیں تو وہ انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا اس میں پرسراریت بھی بہت ہے اچھا کوئی خاص علم ہے تو ہم بھی کہیں سے لے لیں وہ علم اور ہمارے پاس بھی کچھ آ جائے تو وہ لیکن باقی آپ آیات کو دیکھیں گے تو آیات میں اشارہ نہیں ہے آیات میں اس طرف زیادہ اشارہ ہے کہ آیات جڑتی چلی جاتی ہے انہوں نے کہا اچھا قول اللہ علم من الکتاب اب کیوں نہیں کہا سیدنا سلیمان کیوں نہیں کہا قول سلیمان بلکہ قول اللہ علم من حضرت سلیمان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے سمجھا رہی ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں لہٰذا ان کے پاس علوم زیادہ ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو انا عجیب لکہ هذا تخت تخت بھی کہتے ہیں عربی میں قبل ان يرتد اليك طرفك يعني قبل ان تطرف العين مره واحده سيكون العرش حاضرا امامك اليس كذلك وحدث هكذا صار العرش امامه فقال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي یہ بھی نے کہا کہ تورات سے تخلا ہے یہ بھی آیت میں تھا <laughs> <laughs> ان کے پاس علم من الکتاب ہے ولیکن اللہ لم یقول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ استعمل هذا العلم واحضر العرش یہ بھی نہیں کہا بس حاضر کر دیا انہوں نے موجزہ ہے اچھا تورات سے بھی لائے ہو تو موجزہ ہے باقی قرآن مجید میں علوم ہیں ایسے ویسے اس میں تو کوئی شک نہیں کچھ بزرگوں نے ذکر کیے ہوئے کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے فلاں آیت سے یہ ہوتا ہے فلاں سے یہ ہوتا ہے تو عملیات بہت سے بتاتے ہیں بزرگ لیکن وہ اچھی بات نہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے سب کے پیچھے وہی فکر کی سوچ جو ہے وہ تو وہی کار فرمایا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کچھ کرنا ہے ادھر ترقی ہاں۔ کرنی ہے وہ یہی ہے اصل میں لوگوں کی نگاہ اس طرح کہ اللہ نے بھی کہا ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا سمجھا یعنی قرآن اس طرح کا ہوتا تو وہ بڑے تعجب کرتے ہیں لوگ کیا بات ہے قرآن کی قرآن سے تو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں یعنی جو کام ڈائنامائٹ کر رہا ہے وہی کام اگر قرآن کرتا تو قرآن کی فضیلت ان کے ہاں ثابت ہو جاتی ہے <laughs> یعنی قرآن جو ہے وہ انسانوں کو کرنے کے لیے آیا ہے پہاڑوں کو توڑنا اتنا مشکل نہیں جتنا سب دلوں کو پگلا دینا ہے ٹھیک ہے تو قرآن تو اصل میں یہ کام کر رہا ہے لیکن اگر پہاڑ اس سے پھٹ جائے تو وہ کہیں گے قرآن بہت عظیم کا ہے یعنی عظیم کیا ڈائنامائٹ ہے اصل <laughs> تو ڈائنامائٹ تو نہیں ہے تو لوگوں کی نگاہ اس طرح کی ہوتی ہے تو ابھی بھی وہ جب سنتے ہیں وہ علم من الکتاب کتاب ہمیں بھی کوئی علم حاصل ہو جائے تو ہم بھی کوئی خزانے بینک سے جو ہے وہ ڈائریکٹ پیسے نکلوا کے ہمارے پاس یہیں پہنچ جائے لوگوں کی چوریاں کریں اس طرح أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤتفکت اہوا یہ جو مؤتفکت حالت نصب میں ہے اس کا فعل پیچھے نہیں ہے وہ آگے ہے یعنی یہ مفعول بھی مقدم ہے والمؤتفکت اہوا یعنی اہوا المؤتفکہ اہوا یوں کا کیا مطلب جیسے ہمیں کہا تھا ہوا یہ ہوئی ہوئی ہے نا اوپر سے نیچے گرنا تو اہوا کیا ہوگا گرانا تو مؤتفکہ کیا ہے اتفق یا پلٹ جانا افا کا یہ افیقو ہے پلٹنا بات کو پلٹنا اسی سے عفق بھی ہے ارتفا کا کیا ہے لازم ہے تو القرا المتفقہ متفقہ سے مراد ہے وہ بستیاں جو پلٹا دی گئی تھیں تو کس نے اس کو پلٹا کے مارا والمتفقہ تھا اہوا اللہ سبحانہ وتعالی اہوا هذه القرى المتفقہ ٹھیک ہے کہ نہیں فغشاها ما غشا اللہ نے چڑھا دیا اس پہ رشا یو رشی جو چڑھایا اس اس پہ چھا چھا پر گیا جو چھا گیا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں رشا یو رشی کا جو چھا گیا کیونکہ رشا یو رشی کئی دفعہ لازم استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس کا اکثر استعمال متعدی ہے تو غشہ میں فائل کوئی اور ہوگا یعنی اللہ نے اس پر چڑھا دیا جو اللہ نے چڑھا دیا فخر شاہ ماں ابھی اعلیٰ ربک تتمارا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں اور عجائبات کے بارے میں تتمارا کرو گے یہ یہ جو لفظ ہے سور رحمان میں بھی آئے گا اور اس کے بارے میں اختلاف یہ ہوا یہ جمع اس کی الن حمزہ لام یا اس کے اوپر دو تنویر فتح کی الن اس کی جمع کیا ہے اعلیٰ اچھا حمزہ لام یا اس کا مادہ ہے اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے بہت سے سلف صالحین اور مفسرین نے ترجمہ اس کا یہ معنی نعمت بیان کیا ہے لیکن کچھ علماء نے جو اہل لغت ہیں وہ کہتے ہیں نعمت بھی ہے صرف نعمت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر قدرت اور عجائبات کا مفہوم ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو جیسے ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں بھائی عذاب کی آیات کے بعد آتا ہے فبی الیہ ربی کو ماتو کر زبان تو اگر ہم وہاں صرف نعمتیں مراد لیں تو تھوڑا تکلف سے تفسیر کرنی پڑتی ہے کہ پہلے بتا دیا اس لیے نعمت ہے یوں نعمت ہے فلاں نعمت ہے اور اگر ہم کہیں کہ اعلیٰ کے اندر نعمتوں کے سوا قدرت و نشانیوں اور عجائبات کا بھی مفہوم ہے تو پھر وہ تعویل نہیں کرنی پڑتی بات واضح کہ یہاں بھی اگر آپ پیچھے دیکھیں تو لوگوں کو ہلاکت ہلاک کرنے کی بات ہو رہی تھی نا تو اس کے بعد کہا فبی الیہ ربی کا تو پتہ چلا کہ آلات صرف نعمتیں نہیں ہیں نعمتوں میں کچھ اضافی مفہوم بھی ہے آپ واضح کہ نہیں حمزہ لام یا فبی علیہ ربی کا تتما ہادہ ندیر میں دو رائے ہیں ہادہ ندیر میں اشارہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یا قرآن کی طرف ہادہ ندیر من النظر الاولا اہل ندیروں میں سے ایک ندیر ہے ای یہاں من سے مراد تمثیل ہے یعنی من یہاں حرف جر ہے نا وہ کاف کے معنی میں آیا ہے یعنی ہارا نذیر مثل النذر الاولى پرانے نذیر جس طرح آئے تھے اسی طرح کے ایک نذیر دیے بات واضح ہے ہارا نذیر من النذر الاولى ازفت الازفہ ٹھیک اس میں آپ دیکھیں ابہام کتنا ہے صورت میں اب عظیفت العظیفہ میں کہا جا سکتا تھا عظیفت الساعة عظیفت القیامہ عظیفت العظیفہ قریب آ گئی جس نے قریب آنا ہے جس کا کام ہی قریب آنا ہے یعنی عظیفہ کون ہے جس کا کام ہی قریب آنا ہے ازیف یعزف ازفا و عزوفا بمعنی قرب یقرب ٹھیک ہے عظیفت العظیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے عظیفت العظیفہ اور اگلی صورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اقتربت الساعہ وہی ٹھیک ہے عظیفت العظیفہ بمعنی اقتربت الساعہ ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں آپ پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھا تھا وہ نجم تھا اس سے پچھلی صورت کہاں ختم ہو رہی تھی ادبار النجوم اچھا یہ نجم ہے اگلی صورت کیا ہے یہاں عظیفت العظیفہ بھی ہے اور اگلی صورت کا نام ہے یہ قبر <laughs> النجم والقمر اور یہاں النجم والقمر ہے تو ہاں، اگلی صورت میں ہم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر سورج بھی آ جائے گا صورت الرحمان ٹھیک ہے کہ تو اب یہاں کیا ہے اقتربت الساعة والشق القمر بہر عظیفت العظیفہ قریب آگئی قریب آنے والی لیس لہا من دون اللہ کا شفا نہیں ہے اسے اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا اس کے دو مطلب ہیں دیکھیں کشف اور شفو کا مطلب کھولنا ہوتا ہے کشف کیا ہے کھولنا اچھا جب آپ کہتے ہیں کوئی مصیبت آ جائے اس کو کھولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے مصیبت دور کرنا وَأَيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو تو آزیفا کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ مصیبت آ جائے گی تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے لئی دون اللہ کاشفہ اور کاشفہ تم کیوں ہے نفس کاشفہ اللہ کے سوا کوئی نفس اس مصیبت کو دور نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کے تو کاشفہ کیوں ہے یا تو نفس کاشفہ ہے یا پھر مبالغے کے لیے یعنی ہے کاشف ہی لیکن بولتا کیوں آئی ہے مبالغے کے لیے دوسرا مفہوم کیا ہے کشف کا مطلب ہوتا ہے کھولنا ابھی کوئی ایونٹ نہیں آیا اس کو کھولنا تو کہا کہ عظیفت العظیفہ قریب تو آ گئی ہے لیکن اس کو برپا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا سمجھ آ رہی نہیں صلاح من دون اللہ جیسے دوسری جگہ آیا نا یس الونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا تو یہاں آپ کیا مفہوم ہو رہا ہے اس کو کھولنے سے مراد ہے اس کا مظہر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے سمجھا رہی اس لیے اس کا کشف کسی کو نہیں ہوتا قیامت کب آنی ہے قیامت کب آنی ہے اس کا کشف نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا ہے لئی صلاح من دون اللہ کاشفتن افمن هذا الحديث باقی جہاں تک بعض بزرگوں سے یہ مروی ہے یعنی اگر آپ کہیں سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے کا کہ کب آنا علم دیا گیا تھا یا نہیں بعض بزرگوں سے مروی ہے بعض محدثین سے اور بعض بڑے بزرگوں سے کہ دیا گیا تھا کب دیا گیا حدیث جبرائیل کے بعد دیا گیا حدیث جبرائیل میں تو آپ نے فرمایا مل مسعود عنہ بعالم من السائل تو بعض کا خیال ہے واللہ عالم تو یہ بھی کوئی ایسی جھگڑے کی بات نہیں ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا افا من هذا الحدیث تعجبون ٹھیک ہے وتضحكون ولا تبكون وانتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا سجدہ تلاوت واجب ہے عند الامام ابي حنیفہ اور وہ سجدہ تلاوت مؤخر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی مؤخر کر سکتے ہیں لیکن کرنا ضروری ہے بعد میں کر لیں بے شک یا ابھی کرنا چاہیں تو کریں اچھا باقی بخاری کی روایات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا تو سجدہ ماہو المسلمون والمشرکون والانس والجن سب نے سجدہ کیا ساتھ سجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجان أفمن هذا الحديث تعجبون ایک صاحب نے نہیں کیا وہ بتایا عبی یا عبی نے تھا جس کا ذکر شروع میں کیا تھا جنہوں نے سجدہ نہیں کیا انہوں نے مٹی اٹھا کے اپنے ابو لہب یا عبی ہاں ابو لہب یا عبی افمن هذا الحديث تعجبون یہ مسلم کی روایت ہے یہاں فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس سے سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن نجمی وسجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس اچھا کیا اس حدیث پر تمہیں تعجب ہے افامن حید الحدیث یعنی اس اس حدیث کو اس قرآن کو تم قابل تعجب شے سمجھتے ہو قابل تعجب شے سے کیا مراد ہے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اس کے اندر مفہوم جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ قابل تعجب ہے ہی ہاتھ ہی ہاتھ علیمات وعدون جو کہتے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ قیامت آئے گی بڑی قابل تعجب بات ہے قرآن مجید میں خبر دی گئی ہے الہ ایک ہے انہوں نے کہا ان هذا لشيء عجاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بل عجیب انجا منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب یعنی قران مجید وہی ہے یہ بڑی قابل تعجب بات ہے یا اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ قابل تعجب ہے تو فرمایا اف من هذا اف من مثل هذا الحديث الذي سمعتم الان السوره الكامله تعجبون وتضحكون ولا تبكون تضحكون بعد سماع القران ولا تبكون ان هذا القرآن نزل بالحزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قراتموه فتبا فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ان هذا القران نزل بالحزن جب اس کو پڑھا کرو تو رویا کرو رونا نہ آئے تو تباکی کرو تباکی کیا ہے باب تفاعل ظاہر کرو کہ رونا آ رہا ہے یعنی فی الخلوت وليس فی الجلوت یعنی القرآن يقرأ بصوت حزین بصوت حزین غمگین آواز میں کیونکہ قرآن مجید غم کے ساتھ بنا غم ہے اس کے اندر ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں افام الحاظ الحدیثی تاجبون و تو ولا تبکون ولا تبکون و ان تم سامدون لیکن ویسے سمد یسمد سمودن کا مطلب ہے الاعراض بالتکبری ٹھیک ہے لغوی مطلب یہ ہے الاعراض بالتکبر این یعرض الانسان لیسا ان غفلہ بل ان تکبر غفلت کی وجہ سے نہ کرے بلکہ تکبر کی وجہ سے اعراض کرے اس کو ثبوت کہتے ہیں لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ السمود یہاں اس آیت میں باللغت الیمانیہ الغنا قرآن مجید میں چار آیات ایسی ہیں جس سے موسیقی کی حرمت پر استظہار کیا جاتا ہے ایک آیت یہ ہے ایک مشہور آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم وہ تو نازلی اخنت وہ اس پر جو کون تھا کون تھا اس جو گیا تھا حارث ابن نظر اور ایک آیت یہ ہے ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی وجہ وَاسْتَبْزِدْ مَنِ اسْتَطَعَتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وہاں سعود سے مراد کیا لیا گیا غنا لیا گیا اور چوتھی آیت ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ زُور سے مراد حفلت الغنا وصیقی کی محفل ٹھیک ہے اور چوتھی آیت یہ ہے کون سی وہ ان تم سامدون کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لغ یمانیہ میں جاریہ سے کیا کہتے ہیں جاریہ جو لانڈی بولا اس سے کہا جاتا ہے اسمودی لنا اسمودی لنا تو اسمودی لنا کا مطلب ہے کیا مطلب ہے انشیدی لنا ہمارے لیے کوئی گانا گاؤ ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہوا پھر یہ مطلب ہوا وہ ان تم سامنے تت رکون القرآن و تشتغلون بالموسیقى تسمعون الاغاني والاناشيد ومثل هذه الاشياء ولا تسمعون الى القران يمرض اف من هذا الحديث تعلمون وتضحكون لا تبكون وانتم سامدون اي انتم تشتغلون باللهو واللعب اليس كذلك يه هو يا بيه هو وانتم سامدون وانتم تعرضون متكبرين فيه؟ اگر ایک مجلس میں ایک سے زیادہ دفعہ آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو اس مجلس میں سجدہ تلاوت ایک دفعہ واجب ہوتا ہے ایک سے زیادہ دفعہ واجب نہیں ہوتا خصوصاً اگر درس و تدریس کی مجلس تو یہ اس آیت کا صورت کا ہدم بھی ایسا ہے کہ وہ مشرقین مکہ جو ہے وہ نہیں کر سکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور سنی نہیں نہیں آخرت کے حوالے سے نہیں ہے ویسے اصل میں بات چلی تھی آخرت کے حوالے سے لیکن پھر اور باتیں آ گئی دیکھو ابراہیم کے صحیفے میں یہ بھی تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہر ایک کو اس کی کوشش کی جزا ملے گی اور ان کے صحیفے میں اور توحید کی کیا باتیں تھیں اللہ ربی کا منتہا بھی تھا ان کے صحیفے میں یہ بھی تھا کہ گویا فائل حقیقی اللہ ہی ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے وہی پیسے دیتا ہے وہی پیسے لے لیتا ہے وہی رسم کشادگی کرتا ہے وہی پیدا کرتا ہے زوجین کو اسی نے ہلاک کیا پرانوں کو وہی رب ہے ستاروں کا تو یہ صرف آخرت کے کناروں میں ساری باتیں نہیں ہیں یہ سب باتیں گویا ابراہیم علیہ السلام کے اور موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہیں یہ مراد ہے تو ہر ایک آیت کا تعلق آخرت سے جوڑنے کی ضرورت نہیں مثال کے طور پر کہا وہ انہو خلق الزوجین الزکر والعنسا من نطفت لیدہ تمنا وہ انہ علیہ نشأت الاخرہ میں آخرت کا بیان آگیا انہو رب شعرہ میں آخرت کا بیان نہیں ان کے شرک کی نفی ہے کہ وہ اور شعرہ کا بھی رہا دو آیات پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت وانشق القمر یہ احادیث جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسلم کی روایت ہے قال انس بن مالک سأل اہل مکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتا فانشق القمر بمکہ مرتین یعنی حدث هذا مرتین فقول فقولسہ کیوں میں روایت بیان کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے زمانے میں بہت سی تفاصیر ہمارے ہاں عرب ہر جگہ لکھی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ انشقاق قمر جو ہے وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہوا ہوا کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی سرم کے زمانے میں اس طرح اور نشانیاں نا جمعہ والقمر اسی طرح اقتربت اقتربت انشق القمر تو قیامت کے دن سب کچھ ہوگا تو یہ بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے صحیح روایات سے ثابت ہے رواہ مسلم وروا البخاری عن انس بن مالک یہ ابن کثیر میں سے ہے ان اهل مکہ سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم ایتہ کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبے پر نہیں دکھائی بلکہ بس ہو گیا تو اللہ کے نبی نے دیکھو سمجھا رہی ہے دو حصوں میں ٹکڑے کر کے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کچھ لوگوں نے جو تعبیر سید خان کہا شاید کوئی چیز بیچ میں کوئی آبجیکٹ آ گیا ہوگا تو چاند تو چاند ہی رہا لیکن بیچ میں کوئی اس طرح کی کوئی اور سیارہ ستارہ کوئی چیز آ گئی تو ایسا لگ رہا جیسے بیچ میں سے خلا ہو گیا لیکن کچھ جڑا ہوتا تھا یہاں کیا کہتے ہیں اتنا فاصلہ تھا کہ ہیرا ہیرا کے پہاڑ کو ان دونوں کے درمیان دیکھا سمجھا یعنی رباب البخاری الحدیث فی البخاری اچھا یہ تو تھی انس ابن مالک سے سیدنا جبیر ابن مطعم سے کیا روایت ہے یہ کہاں یہ یہ مسرت احمد میں وروال امام احمد عن جبیر ابن مطعم قال ان شق القمر على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فرقه على هذا الجبل وفرقه على هذا الجبل علیہ ذلك يعني يعني انشق القمر انشقاقا بحيث ابتعد الشقان من بعضهما البعض دور ہو گئے سے فقالوا یعنی قال المشركون سحرنا محمد وسلم انہوں نے کہا جادو ہے شاید تو کہا فقالوا ان ان كان سحرنا فانه لا يستطيع يسحر الناس كلهم انہوں نے کہا کہ ہم پر تو جادو لیکن سب لوگوں پر کیسے جادو کر دیا سمجھا رہی ہے یہاں تو الفاظ نہیں ہے بعض روایت میں پھر انہوں نے بعد میں آنے والے قابلوں سے پوچھا ہم تم شاہد تو انہوں نے کہا شاہد نہ سمجھا رہی تو پتہ چلا نظر بندی کا جادو تو نہیں تھا دور دراز لوگوں نے بھی دیکھا پھر مجھے یہاں اس وقت حاضر نہیں ہے کچھ لوگ بتاتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں بھی ہے یعنی یہ بات صحیح ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ ہے کہ یہاں اس زمانے میں ایک ہندو بادشاہ نے اپنے چھت سے یہ منظر دیکھا ہے یعنی مکتوب ہے ہمارے مساجر میں نہیں ان کے مساجر میں کہ وہ تھا کیونکہ ہماری ان کی رات ایک جیسی ہو سکتی ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہے تو چاند بیک وقت ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں بھی دیکھا گیا اللہ عالم باقی اور بھی بہت سی روایات ہیں بہتی کی بھی ہے بخاری کی اور بھی ہے اور مسند احمد کی بھی ہیں تو خیر خلاصہ یہ علماء نے کہا کہ یہ معاملہ تقریباً یعنی یقینی طور پہ ثابت ہے کہ ان شق القمر فی عہد لہذا کیا آگے بھی دیکھیں مستقبل کی بات نہیں ہو رہی وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِدُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِدُ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُسْتَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٌ صلى الله عليه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 انہم الفو آباءہم ضالین فہم على آثارہم یحرعون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحن الاغدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم الہمنا رشدنا وعلمنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين إنهم ألفوا آباءهم ضالين أي إنهم وجدوا آباءهم ضالين هذه الآية التي نقرأها استدل بها علماء الكلام أن التقليد في أصول الدين حرام حرام لأن الله سبحانه وتعالى ذم المشركين أنهم يقلدون آباءهم يقلدون آباءهم ليس في الفروع ولكن في الأصول والاعتقادات فعرفنا أن التقليد في الأصول لا يجوز لأننا لو أجزنا التقليد في الأصول لقلنا إن النصارى أيضا على حق لأنهم يقلدون آباءهم فإذا جاز لنا التقليد جاز لهم أيضا هذا التقليد فعرفنا أنه يجب على الإنسان أن يكون على بصيرة في أمر دينه وفي أمر اعتقاده وأن يكون عنده دليل سواء أكان هذا الدليل إجماليا أو كان هذا الدليل تفصيليا ولكن يجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة في أمر دينه وأن يتفكر وأن يفكر في الأفعال والأعمال والأفكار والعقائد التي انتشرت في الزمان أو انتشرت في المجتمع على أن لا يقلدها أعمى أليس كذلك؟ أي لا يقلدها وهو أعمى لأنه يحدث في هذا الزمان أيضا الناس كلهم يعني لو قرأتم هذه الآية هذه الآية عجيبة جدا لأن الله سبحانه وتعالى يقول لماذا دخلوا جهنم لماذا شربوا من الحميم لماذا تناولوا من الزقوم إنهم تناولوا وشربوا ودخلوا الجحيم لأنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ألفوا آباءهم وجدوا في مجتمع جاهلي المجتمع الذي انتشرت فيه الأفكار الفاسدة فإنهم تشربوا هذه الأفكار واتبعوا آباءهم فدخلوا الجهنم وهذا ليس عذرا لهم أليس كذلك؟ لأن الله لا يعطيهم العذر يعني یعنی إذا, إذا وصلت يوم القيامة وقلت لله سبحانه وتعالى يا رب اعذرني يا رب اعذرني لأني اتبعت آبائي وهم كانوا على ضلال فلم يكن بمسحي أن أفعل أي شيء فالله سبحانه وتعالى يقول لا إنهم دخلوا جهنم لأنهم ألفوا آباءهم ألفا يلفي إلفا وجد يجد قد سمعتم الحديث الشهير لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته حديث يأتيه أمر من أمري فيقول ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفهم أي لا أجدن أحدا ينكر حديثي ويقول ما وجدناه في كتاب الله فألفهم في إيش معنا وجد يجد إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم أي على خطواتهم على طريقتهم على نهجهم على مذهبهم ودينهم يهرعون يسرعون يهرعون يستعمل على البناء للمجهول على البناء لا يأتي هكذا يهرع لا يهرع لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي يسرع في طريق غيره كأنه لم يفكر كأنه لم يتفكر كأن أحدا لعب بأقله وجعله يمشي على هذا الطريق لأنه لو فكر بنفسه لاختار الطريق لنفسه فليس كذلك ولم يقلد في العقائد أحدا غيرا فهمتم هذا ولا لا ولذلك سنقرأ إن شاء الله يستحثون أي يزعجون ويستفزون كأن أحدا استفذهم فذهبوا مسرعين في الطريق الباطل هذا هو المعنى فعرفنا ان احدا لا يعذر يوم القيامه بحجه تقليد ابائه ومجتمعه والافكار السائده فيه اليس كذلك فهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم المنذرين منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين لان الله نجاهم نعم فهم على آثارهم يهرعون أي فهم يزعجون ويحثون على الإسراع في السعي على آثار آبائهم من غير تدبر ومع ظهور كونهم على الباطل بأدنى تأمل والإهراع الإسراع الشديد أو إسراع فيه رعدة فرد أو إسراع فيه رعدة فيه ارتجاف هكذا يقال هريع وأهريع بالبناء للمجهول فيهما إذا استحث وأزعج واقبل يهرع اي يرعد في غضب او ضعف او خوف ولقد نادانا نوح شروع في ذكر السبع قصص قصص صح قصص ايضا صح ولكن جمع قصه قصص سبع قصص تبين احوال بعض المرسلين وحسن بعض بعض المرسلين وحسن عاقبتهم المنذرين وسوء خاتمتهم وهي قصة نوح وقصة وقصة وقصة وقصة وقصة وقصة إبراهيم إسماعيل موسى وهارون إلياس لوط يونس عليهم السلام وفيها عبر عبر عبر عبر بالغة بالغة وإنذار وإنذار فيها جمع وتهديد وتسلية انضار صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه في الآخرين أبقينا على نوح ذكرا جميلا وثناء حسنا في من بعده إلى آخر الدار فأنتم هذا الكلام تركنا عليه في الآخرين ماذا ترك الله سبحانه وتعالى على نوح في الآخرين أن الآخرين يذكرون سيدنا نوح عليه السلام بذكر جميل أليس كذلك؟ هذا هو سلام على نوح العالمين هذا الكلام إما أن يكون مستأنفا من الله سبحانه وتعالى فالله يقول لسيدنا نوح سلام عليك يا نوح سلام عليك يا نوح أو, يبو أو تكون هذه الجملة مفعولا للفعل الذي مضى وهو ترك يتركه كأن الله سبحانه وتعالى ترك هذا القول في الآخرين في الآخرين أي قول نوح آخر الآخرين الذين جاءوا من بعدهم والآخر كل من سواه يعني یعنی آخر وآخر إيش الفق بينهما الآخر الذي يأتي في الآخر والآخر الذي يكون سواه ليس كذلك مثلا أنا أقول جاء أحمد ورجل آخر صح وإذا قلت جاء أحمد وزيد وآخر أي رجل آخر لا أعرف اسمه وهو جاء في الأخير جاء في الأخير وتركنا عليه في الآخرين لماذا قال لهم آخرون آخر آخرون لأن آخرون الآخرون آخرون آخرون لأنهم جاءوا بعد سيدنا نوح عليه السلام والآخر قد يكون في زمنه لأن إذا قلت أنا والآخر فهو ليس بعدي بل موجود في هذا الزمان ولكن إذا قلت أنا والآخر الذي يأتي بعدي فما هو القول الذي تركه تركه الله سبحانه وتعالى في الآخرين هو هذا القول سلام على نوح في العالمين دعاء منه تعالى لنوح عليه السلام بالسلامة من نعم من أي بالسلامة من يعني سلامة من أن يذكر بسوء في الملائكة والثقلين جميعا وقيل الجملة مفعول تركنا أي تركنا عليه أن يسلم عليه إلى يوم القيامة فنحن نسلم أي صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وإن من شيعته أي وإن ممن على منهاجه وسنته في الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله تعالى لإبراهيم hmm. أئفكا آلهة دون الله تريدون وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وما هو القلب السليم روي في بعض الروايات أن القلب السليم الذي سليم من الشرك الذي سليم من الشرك لأن الله سبحانه وتعالى مدح سيدنا إبراهيم في القرآن أنه لم يكن من المشركين فعرفنا أن قلبه سیدنا قلب سیدنا ابراہیم کان سلیما من ای شرک کانا سواء کان من الشرک الاکبر او الشرک الاسغر الذي لا يسلم منه احد الا الانبیاء الا الانبیاء ولذلك قال ابن القیم رحمه الله تعالى شرک النیات بحر لا ساحل له فكيف يسلم قلب الانسان من الشرک الاصغر من الرياء ومن الشرك في الكلمات ومن الشرك في النيات فسيدنا إبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم القلب الذي سلم من الكفر والشرك والنفاق والمعصية والحقد والغضب والكبر والرياء وسوء المعاملة والغش فقلبه كان قلبا مزكا هذا هو القلب السليم وهناك قلب منيب الذي ينيب دائما إلى الله سبحانه وتعالى وهناك قلب آخر إيش قلب آخر كمان قلب سليم قلب منيب ربما والله أعلم صح إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ها إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أي أتريدون إفكا آلهة دون الله والإفك الكذب او اسوأ الكذب وهو مقبول تريدون وآلهة بدل منه وجعلت نفس وجعلت نفس الإفك وجعلت نفس الإفك مبالغة إيش المعنى يعني؟ إنه يقول أفكا آلهة أفك أفكا مفعول به مقدم لي تريدون أليس كذلك؟ وآلهة صفة ليس الصفة لأن إذا قلنا آلهة إفكا ممكن يكون صفة والموصوف ولكن إفكا آلهة فعرفنا أن الآلهة بدل من الإفك فبدل من الإفك هي هو بدل الكل من الكل أليس كذلك؟ بدل الكل من الكل وهذا يسمى عطف بيان أيضا البدل الكل من الكل يسمى عطف بيان فإذا ما نقول البدل فمعناه إيش؟ أنه نفس الشيء إفكا وآلهة نفس الشيء فلماذا جعلت الآلهة نفس الإفك مبالغة مبالغة كأن الآلهة بلغت في البطلان والزور والكذب كأنها صارت إفكا كأنها صارت إفكا هذا هو المعنى فما ظنكم برب العالمين أي أي سبب حملكم على ظن أنه تعالى يترككم بلا عقاب حين عبدتم غيره هذه الآية فما ظنكم برب العالمين هناك تفسيران التفسير الأول الذي ذكره المفسر حسن المخلوف رحمه الله تعالى فهو يقول إذا أشركتم بالله سبحانه وتعالى فما ظنكم برب العالمين أي كيف ظننتم برب العالمين أنه سيترككم بلا عقاب على هذا الشرك هذا الرأي الصحيح ولكن هناك رأي آخر والرأي الآخر أيضا أدق وهو فما ظنكم برب العالمين وهذه الآية مثل الآية التي وردت في سورة الحج حينما قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إيش المعنى؟ انکم جعلتم مع اللہ سبحانہ وتعالی آلہتا افقا تعبدونہ ولیکن لو عرفتم اللہ سبحانہ وتعالی معرفتا حقا لما عبدتم دونہ فما ظنکم برب العالمین ای یبدو انکم ظننتم باللہ ظنن سوءا حتی جعلتم مع اللہ الہا آخر يبدو أنكم ما عرفتم الله حق معرفته حتى جعلتم مع الله آلهة باطلة ليس كذلك لأن كل من عرف الله بالصدق والإخلاص معرفة حقيقية يستحيل أن يطلب أحدا دون الله سبحانه وتعالى ليس كذلك ضعف الطالب والمطلوب الطالب أيضا ضعيف والمطلوب المعبود هو أيضا ضعيف ولكن لماذا الضعيف يطلب الضعيفة ولماذا الضعيف يعبد الضعيف ولماذا الفقير يعبد الفقير لأنهم ما قدر الله حق قدره لو قدر الله حق قدره لما طلبوا إلا الله سبحانه وتعالى ولما جعلوا المطلوب إلا الله وحده فهذا هو المعنى فما ظنكم برب العالمين يبدو أنكم ما عرفتم الله ولذلك ظننتم به ظنا سوء ثم سويتم الآلهة مع الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى الثاني ايش المعنى الدقيق في هذا ان الشرك ينشا من عدم معرفه الله سبحانه وتعالى من عدم معرفه الله يستحيل يستحيل ان يكون الانسان عارفا بربه ثم يشرك معه غيره ثم يشرك معه غيره يستحيل هذا فاذا كان الانسان يعمل شركا سواء كان الشرك في النيات فهناك نقص في معرفة الله فهناك نقص في العلم بالله سبحانه وتعالى لأنه لو عرف الله حقا لما رأى المخلوق شيئا أمام الله وأمام عظمته وأمام جلاله ولما طلب المخلوق بعمله أليس كذلك؟ فهذا هو المعنى يعني إنكم جعلتم آلهة إفكا فما ظنكم برب العالمين؟ يعني یعنی ايش فكرتم في رب العالمين حتى احتجتم الى غيره من الالهه يعني یعنی بالعاميه اذا قلنا كيف تفكرون كيف تفكرون يعني یعنی جعلتم الهه كيف تفكرون كيف تفكرون في الله ايش الفكره التي في اذهانكم عن الله سبحانه وتعالى ايش الفكره اخذتم عن الله ايش الفكره اخذتم عن الله سبحانه وتعالى هذا هو والله أعلم فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم كان قومه يعبدون الكواكب ويعتقدون تأثيرها في العالم كانوا يعبدون الأصنام ويتخذونها ذريعة إلى عبادة الكواكب واستنزال روحانياتها كما يزومون فأراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها لا تجلب ليلزمهم الحجة ليلزم إبراهيم الحجة ليلزمهم الحجة في أنها لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا وأن عبادتها شرك وضلال وضلال فدبر أن يختم أن يختمها كلام الله صحيح حطم يحتم حطم يحتم تحتم أن يحطمها ويحتمها فدبر أن يختمها في غفلة منهم وأن يتخلف عن الخروج معهم في يوم العيد كعادتهم ليتمكن ليتمكن من ذلك ليتمكن من تحطيم الأصنام فأراهم أنه نظر في النجوم وكانوا يتعاقون علم النجوم فاستدل بها على أنه مشارف للسقم فلا يستطيع الخروج معه وهذا من التعريف هذا يقال له تعريف وما هو تعريف التعريف في اللغة أن يقول الإنسان كلاما في نفسه حق كلام حق في نفسه ولكن يفهم المخاطب ولكن يفهم المخاطب منه شيئا آخر أليس كذلك؟ مثلا إذا قلت إني سقيم فبعض الناس قالوا سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد من بالسقم أنه سقيم من الآلهة أنه سقيم من الآلهة بريء من الآلهة وهذه الآلهة وعبادتهم تجعله سقيما فهذا كان كذبا في الصورة وليس في الحقيقة لأن بعض منكري الحديث في زماننا هذا يعترضون على البخاري بأنه ذكر أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث مرات وهذا الحديث صحيح رواه الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث إلا في ثلاث والكذبان مذكوران في القرآن هذا إني سقيم والقول الثاني لما جاءوا إلى سيدنا إبراهيم بعد أن حطم الأسلام قال لهم بل فعله كبيرهم والكذب الثالث الذي روي في الحديث صحيح البخاري أنه قال لزوجته سارة أنها أخت أمام ملك مصر أليس كذلك؟ فهذه ثلاث كذبات في الحديث قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال العلماء في تفسير الحديث أن هذه الثلاثة ليست كذبات على حقيقتها بل في صورتها وهي كذبات وهي معاريض وليست كذبات في الحقيقة فليس هناك إشكال أن نقول إن الحديث غير صحيح وأن الإمام البخاري أدخل هذا الحديث المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحه هذا كله كلام كذب هذا كلام كذب اما قول سيدنا ابراهيم عليه السلام فكذب في صورته وليس كذبا في حقيقته بل هو من معاريض الكلام من معاريض الكلام وليس من أكاذيب الكلام أليس كذلك؟ المعنى واضح فقال العلماء إني سقيم التأويل إني سقيم من عبادتكم وهناك تأويل آخر إني سقيم حينما قال رجل إني مريض فهناك احتمالات ان يكون هو المريض في الوقت الذي يقول فيه الكلام اني مريض اي مريض الان وهناك احتمال اخر اني مريض اي اني سامرض وكل انسان يمرض في يوم من الايام اليس كذلك يمرض في يوم من الايام مثلا اذا قلت اني مسافر فبامكانكم ان تقولوا كيف انت تسافر وانت جالس على الكرسي فانا اقول اني مسافر بعد يومين ان شاء الله اذا کراچی مثلا فإني مسافر ليس من الضروري أن أكون مسافرا في الحال بل قد أكون مسافرا في المستقبل فهو قال إني سقيم فليس من الضروري أن يكون سقيما في الوقت نفسه الذي يقول فيه هذا الكلام بل قد يكون مريضا في الزمن الآتي أليس كذلك؟ وهذا تأويل صحيح هذا إذن تأويل صحيح وهناك احتمال آخر أيضا أن يكون مريضا في هذا الوقت أيضا ولكن لماذا إذا الكذب هذا أو لماذا هو التعبير لأنه لا يريد أن يخبر عن مرضه بل يريد أن يتخلف عن الإيد وأن يبقى في المدينة لكي يتمكن من تحطيم الأسلام أليس كذلك؟ فهو يخبرهم إنه مريض مثلا إذا كان عندي سعال كازي فممكن أن يقول إني مريض إني مريض فسیدنا ابراہیم علیہ السلام لم یکذب بل هذه الاقوال من باب التعبیر والمعارض الجدل ولكن قالوا جاء في البخاري ایضا في حديث الشفاعة ان الناس كلهم سيتجهون الى سيدنا ابراہیم علیہ السلام لکن یشفع في حقهم لیسا جدل ولكنه سيقول إني كذبت ثلاث كذبات صحيح فلا يعني أتجرأ أن أتحدث كما قال رواية بالمعنى أن أتحدث أمام الله سبحانه وتعالى فقالوا إذا كان إبراهيم لم يكذب فكيف يقول يوم القيامة أنه كذب أو كذب فقالوا لا لأن هذه في صورته هذه الأقوال في صورتها كذب ولذلك هو يقول التواضع عن نفسه انه كذب اليس كذلك لان الكلام في صورتي ليش في صورتي لان الاخرين فهموا من هذا الكلام غير الذي قاله سيدنا ابراهيم عليه السلام اليس كذلك فهم فهموا انه سقيم ولذلك لا يريد الذهاب ولكن سيدنا ابراهيم ما كان يريد الذهاب الا لكي يحطم الاصنام فهم فهموا خطا اليس كذلك وحينما قال بل فعله كبيرهم في الحقيقة هو كان يريد أن يفحمهم وأن يستدل عليهم بهذه الحجة ولكن الكلام في صورته وفي ظاهره ليس على حق ليس حقا في صورته وظاهره ولذلك هو اعتذر يوم القيامة بهذه الحجة أنه لا يستطيع أن يتحدث في أمر الشفاعة لأنه فعل هذا الفعل فكل هذه الأحاديث الصحيحة وإبراهيم عليه السلام فعل ما فعل من باب التعبير وليس من باب الكبير والله أعلم فتولوا عنه مدبرين خشية العدوى فمال في غيبتهم إلى الحرام فحطم فمال في غيبتهم غيبتهم غيب غيبتهم فمال في غيبتهم من الأصنام فحطمها وانما اراهم ذلك وهو لم ينظر في النجوم الى نظره المؤمن الا نظره المؤمن. آه الان يعني ماذا ذكرت لماذا هو نظر في النجوم هو نظر في النجوم لكي يستدل بهذه النجوم على عظمه الله سبحانه وتعالى ما كان ينظر لكي يعرف المستقبل صح وهو لم ينظر في النجوم الا نظره المؤمن الذي يشهد فيها الدليل في فيها الدليل فيها الدليل على قدره مبدعيها ووحده صانعها ليوهمهم ليوهمهم أنه نظر فيها على غرارهم فيطمئنوا على غرارهم أي على طريقتهم يعني إنه أوهمهم هم فهموا هكذا أنه ينظر في النجوم لكي يعرف حال المستقبل أو إنه ينظر إلى النجوم لأنه يعبد النجوم أيضا مثلنا هم فهموا هذا ولكن إبراهيم عليه السلام لم ينظر إلا نظرة المؤمن الذي يستدل به على قدرة مبدعه أليس كذلك؟ فيطمئنوا إلى صدق اعتذاره عن الخروج ويتم له ما يريد من قمع من قمع الشرك قمع قمع يقمع من قمع الشرك وإقامة التوحيد وقوله إني سقيم أي مشارك صف مشارك مشارف يعني مشارف. يعني قريب مشارف قريب قريب من السقم يعني سأمرض صدق لأن كل إنسان لا بد أن يستطيع وهناك احتمال أن أن لا يمرض الإنسان أليس كذلك في احتمال حتى الموت فهو يقول هذا الاحتمال أيضا منفي كيف منفي لأن الحالة التي تكون قبل الموت بقليل هي حالة المرض <laughs> وكفى باعتلال المزاج أول سريان الموت سقما فأول سريان الموت أي في مرض الموت فهذا المرض يكفي فكل إنسان سيموت فكل إنسان سيموت أي جلال <laughs> ومن شرفه السقم وبدت له أماراته وأعراضه يقول إني سقيم وقد سلك عليه السلام بنظره في النجوم وبقوله إني سقيم مسلك التعريض الفعلي والقولي لماذا قال التعريض الفعلي والقولي؟ لأن التعريض القولي هو إني سقيم والتعريض الفعلي حينما نظر في النجوم وهو ليس بكذب وقد قيل إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب لمندوحة عن الكذب أي إن في المعاريض لاستغناء عن الكذب مندوحة استغناء الإنسان يستغني بالمعاريض عن الكذب إذا أراد أن يكذب مثلا إذا أراد يعني احتاج فبإمكانه أن يستعمل التعريض ولا يستعمل الكذب مثلا في واحد من التابعين من السلف الصالح جاء إليهم الشرطة فدقوا عليه الباب وهؤلاء الشرطة كانوا يريدون أن يلقوا القبض على هذا الرجل ولكنهم لا يعرفونه بالوجه فقال فقالوا له يعني سفيان الثوري لا هل فلان في البيت هل فلان في البيت فأشار بيده هكذا فقال ليس هنا ليس هنا إيش المعنى هو كان في الحقيقة يريد أن يقول ليس هنا هنا موجود هنا موجود ليس هنا فهذه من المعارض أليس كذلك فإن في المعارض لمنتوح عن الكذب الإنسان إذا كان ذكيا فما يحتاج إلى أن يكذب إنه يستعمل ذكاءه وفطرته ويقول كلاما ذو معنى أو يقول كلاما ذا معنى نعم وتسميته كذبا في الحديث الصحيح إنما هو بالنظر لما فهم القوم منه لا بالنظر إلى القصة عليه السلام وجعله ذنبا في حديث الشفاعه آه في حديث الشفاعه اللي ذكرته لما يتبين له انه كان منه خلاف الاولى هذا هو ايضا تعبير لماذا يسميه سيدنا ابراهيم الذنب في حديث الشفاعه لانه تبين له في ذاك الوقت انه كان خلاف انه كان خلاف الاولى خلاف الاولى ونحن لا نقول ان شاء الله هذا الكلام ايضا وان ابراهيم عليه السلام لم يفعل خلاف الاولى بل كان يتواضع كان يتواضع يوم القيامة وكذلك يقال في قوله بل فعله كبيرهم وقوله في زوجتي سارة هي أختي نكتفي بهذا القدر <coughs> Oh, yeah. لیکن یہ جو تعویذ ہے علماء کہتے ہیں اس میں توسو ٹھیک نہیں ہے یعنی اگر آپ ذہین آدمی تو آپ ہر وقت تعویذ کے ذریعے کام دلاتے رہیں وہ جھوٹ ہی ہو جائے یعنی ادھر مثلا فيستعمل انسان في كلامه اگر کسی ظالم کے ظلم سے بچنا ہے تو بچنا جائز ہے لیکن جھوٹ بھی نہیں بولتی کوئی شخص جو ہے بہت اس میں پرہیز کرنا چاہ رہا یعنی وہاں بھی جھوٹ نہ بولے